حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو سکتے ہیں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہے سعید کہتے ہیں کہ ہم نے قطادہ سے پوچھا کہ یہ دو سکتے کیا ہے انہوں نے کہا جب نماز شروع کرتے اور جب قرآن سے فارغ ہوتے پھر اس کے بعد کہا اور جب غیر المغضوب علیہم علیہ کہتے سننے ابو حدیث نمبر سات سو اسی